حجت اللہ کی عبارت شاہ صاحب کی جہاں تک پہنچی ہے اس کے بعد حضرت نے خالص علم کلام کا ایک مسئلہ چھیڑا ہے اور علم کلام کا مسئلہ یہ ہے جس کو حضرت زیر بحث لائے ہیں کہ انسانوں کے اعمال میں اور بدسول جو پائی جاتی ہے آخر اس کی بنیاد کیا ہے عقل اس کی بنیاد ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہم کسی پیڑ کو درست اور تندرست قرار دیں یا اس کی بنیاد شریعت ہے کہ شریعت ہمیں بتائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام غلط ہے اور بالکل اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے دن میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف وہ چیز بتائے جو درست اور صحیح ہے اور کیا یہ ضروری ہے خدا کے دن میں کہ اپنے بندوں کو بری چیز سے بات رکھے یہ دونوں مسائل علم کلام کے بڑے بنیادی مسائل میں سے علم کلام کے معنی کیا ہے علم کلام در حقیقت اس علم کو کہتے ہیں جس میں شریعت کو عقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے یہ ہے علم کلام اور ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی عنہ کا دور تابعین کا کچھ حصہ بالکل تابعین جو تھے ان کے زمانے علم کلام بہت زیادہ عام نہیں ہوا حضرت رضی اللہ عنہ کا دور جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس علم کلام نے اپنے پر نکالنے شروع کیے بڑا سیدھا سادہ صاف خالص نکلا ہوا اور سلجھا ہوا قیدا تھا مسلمانوں کا جو آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کیا چپ کر کے مان مارکی نہ کوئی لمبی چوڑی بہر نہ کوئی درائل نہ کوئی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کے دلائل قرآن کریم نے دے دیے تو آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں دو چار آیات کو نکال دیں تو باقی ساری آیات اللہ نے اپنے ہونے کی ایسے دلائل دی ہیں جو ایک دیہاتی ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتے ہیں بار بار قرآن کہتا ہے اپنی پیدائش پر غور کرو ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا بار بار قرآن کہتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرو اسے کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ درختوں کو دیکھو یہ درخت کیسے پیدا ہو گئے تو یہ ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں جس سے کوئی بھی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو بھی فقل سلیم اللہ نے دی ہے جسے کامن سینس آپ کہتے ہیں جس انسان کے پاس بھی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اور اللہ کو مانے یہ دور رہا ہے تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا اور سیدنا معافیہ رضی اللہ کا انتقال ہوا آٹھ ہجری کے قریب اور پھر اس کے بعد عالم اسلام میں بڑا سانحہ جو پیش آیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ تھا اور پورے عالم اسلام نے اشتراک کی کیفیت دی اور ہر جگہ پر بنو امیہ کا تسلط اور بنو امیہ کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلام آہستہ آہستہ مسلمانوں نے آنا شروع کیا امام رونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ اسی ہجری کی ہے اور امام صاحب احمد اللہ نے فرمایا کہ میں باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کے لیے بیس مرتبہ بیس مرتبہ سے زیادہ بسرا گیا ہوں تو یہ بسرا جو تھا اور جتنے بھی شہر ساحلی تھے ان ساحلی علاقوں میں ہمیشہ کتنے پھیلتے رہے وجہ اس کی یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی آدمی سفر کرتا تھا کسی ملک میں یا جگہ پہ پہنچتا تھا تو عام طور پہ بحری راستے استعمال کیے جاتے تھے کشتیوں کے ذریعے جہازوں کے ذریعے تو ہر طرح کے لوگ وہاں آتے تھے اس لیے جتنے بھی ساحلی شہر تھے یہ سب کے سب کتنوں کی آماز کا بنے اور ان میں کتنے ان میں کتنا واقعہ پیدا ہوئی بسرا عراق یہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے ان میں اکثریت ایسی ہو گئی تھی جن لوگوں نے علم کلام کی طرف توجہ زیادہ شروع کی اور جن لوگ علم کلام میں چل پڑے اور علم کلام کا مطلب کیا یعنی شریعت کو اپنی دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے بس یہ بات اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعبیر میں نہیں تھا وہ کہتے تھے بس اللہ نے بتا دیا کافی اس طرح ایمان لاؤ کام شروع کرو نماز پڑھو اللہ کو یاد کرو جب تابعین بڑے حضرات کا دور گزرا ہے تو پھر ایک سو تیس ہجری میں انقلاب آ گیا اور ایک سو انتیس سے ایک سو تیس ہجری میں بنو امیہ کو بنو ذبح کر کے رکھ دیا جو بسود بنو امیہ نے کیے تھے باقی لوگوں کے ساتھ اپنے زمانے میں اس کا کمیازہ انہیں بھگتنا پڑا اور بنو عباس سے جب تختہ ہوتا ہے تو اتنی شدید چیز تھی کہ بنو عباس نے بالکل ان امیوں کو گویا جڑ سے اکھیڑ دینے کا فیصلہ کر دیا جب انقلاب آیا سکتے ہیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بری بھی ہوتی ہیں بنو عباس نے انقلاب کو ایسے پلان کیا تھا کہ جتنے بھی عمری ہیں ان سب کو ذمہ کر دو حکومت پہ قبضہ کرنا اس لیے جس دن سب اٹھا ہے بنو عباس نے انہوں نے پیسہ جو کھانا کھایا ہے کوئی بنو میاں کی لاشوں کے دسترخوان پچھا کر کھانا کھائے اور انہوں نے کہا یہ ظالم تھے اتنے اسی قابل تھے ان کی لاشوں پہ کھانے کے دسترخوان سے جاؤ اور کھاؤ اور کچھ شہزادے تھے یہ یہ تھا اتنے کا شہزادہ تھا وہ باہر دجلہ میں نہا رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو وہیں سے گھوڑے پہ بیٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا اور ہوتے ہوتے افریقہ پہنچا اور افریقہ کی پتا میں افریقہ میں جو فوج لڑ رہی تھی مسلمانوں کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان بھی شہزادہ آ گیا تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات کے حوالے کر یہاں سے انقلاب کی بنیاد پڑی فرانس اور پھر اسپین اور پھر یہ سارے علاقے پتہ ہوتے چلے گئے اور یہاں پر طے کی سلطنت کا قیام ہوا ہے تو جتنے بھی یہ اسپین والے تھے اصل میں حقیقت میں یہ عمومی تھی اور اس وقت عالمی میں اسلام میں دو بڑی حکومتیں بنتی ایک حکومت ادھر بغداد کی تھی عراق کی تھی شام رمین شریفین اور ایک حکومت ان لوگوں کی تھی ادھر اور ان لوگوں میں چونکہ بنو میاں آتے رہے اور بنو میاں کے وہاں پر علم پر بہت رہی ایسی ایسی نایاب چیزیں وہاں تھیں ایسی ایسی نادر کتابیں تھیں کہ وہاں کے المومنین حکم کے متعلق اب تک اس کی تحریریں محفوظ ہیں اور رقین نے لکھا ہے کہ اس کے کتب خانے میں دو یا تین لاکھ کتابیں تھیں اور کوئی ایک کتاب ایسی نہیں دیکھی گئی جس کو اس کے اپنے ہاتھ سے نوٹس اس سارے انقلاب کی بنیاد رکھی علم پر بھی رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا اب مرکز سے کوئی تعلق نہیں رہا اسٹیٹ والوں کو علم حاصل کرنا تھا اور وہاں کے جتنے لوگ مسلمان ہیں پھر فرانس کے اور اسپین کے یہ لوگ آتے تھے اور اترتے آ کے جدہ جدہ میں ظاہر مکہ مکرمہ جا چکے اور ہر شریف اجاز میں جس آدمی کے نام کا علم کے ساتھ دمکا کا تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی کہتا تھا علم حاصل کرنا ہے تو امام مالک رحمت اللہ کے ساتھ جاؤ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس علم کی اتنی کی وقت اتنا پڑھایا کہ اب تک آپ چلے جائیں اسپین فرانس الجزائر مراکز یونس مغرب یہ ساری کی ساری پٹی اب تک مال کی اب تک یہ سب کے سب مال کی کتابیں مل کرتے ہیں کہیں اس کا کوئی شافی نظر آ جائے تو آ جائے وغیرہ ان کی عمومی اکثریت مالکیوں کی ہے اس موقع پہ علم کلام نے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آنا شروع کیا اور جو بڑا فاطف کھلا اور جو بڑا دروازہ کھلا ہے علم کلام کے آنے کا وہ وہ دور تھا جب مامون الرشید نے حکمرانی سنبھالی مامون الرشید کی جو دادا اور اس کے والد احاد الرشید ان لوگوں کے زمانے میں عباسیوں نے حکومت اپنی اچھی طرح جما لی اور یہ لوگ گئے امام مالک اللہ علیہ کے پاس اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت ہمیں دیں تو ہم بیت اللہ کی دیواروں پہ اور وہاں کے سارے چاروں طرف آپ کی موتا امام مالک کو پتھروں میں کندھا کروا کے لگوا دیں تاکہ پوری کی پوری امت مارکیٹ کا جمع ہو جائے اور جو آپ کا پتھرا ہے عالمی ہے وہ چلے ذرہ برابر بھی اس شخص نے اپنے مفد کا شائبہ ہوتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں اگر اخلاق نہ ہوتا تو اس سے بڑا موقع آخر کون سا ہو سکتا تھا شاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ موتا آپ تحریر فرما رہے ہیں لکھی ہے اور فلاں کی بھی موتا ہے فلاں کی بھی فلاں اور جس نے بھی لکھی ہے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سنتے رہے اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ قائم رہے گی جیسے اللہ قائم ہے اس کتاب کو بھی قائم رکھے گا اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ مٹ جائے گی اس لیے میری کتاب کی فکر نہ کرتے یہ ان کا اخلاق تھا تو جب نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رسی اللہ کا مسائل میں آپس میں اختلاف ہوتا رہا ہے اور میرے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے میرے اساتذہ میں بھی اختلاف تھا میں چاہتا ہوں کہ امت میں برقرار رہے اس لیے یہ کام نہ کروں نے اسی لیے کہا کہ ان کی نگاہ بڑی گہری تھی وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں جب فتوے میں اختلاف رہے گا ایک مفتی یہ کہے گا کہ فتوا آگے گا کس پہ ہے گا کس پہ ہے اگر وہ تینوں ہیں صحیح صحیح معنی میں مفتی اور معنی میں مستحد ہیں تو اس کا فائدہ امت پہ پہنچے گا کہ کوئی آدمی بھی دین سے باہر نہیں نکلے گا وہ جس فتوے پر بھی عمل کرے گا دین میں تو رہے گا نا کم سے کم تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ جو دور آیا ہے تو ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے مامون رشید کو بھیجا امام مالک رحمت اللہ کے پاس تو اس مامون رشید نے یہ کمال کی بات تھی کہ اس نے حدیث ایک طرف امام مالک رحمۃ اللہ جس لوگوں سے پڑھی اور دوسری طرف اس نے فکا پڑھی امام محمد رحمۃ اللہ تو شہزادے تھے ان کی تو جتنی تربیت کی جاتی اتنی ہوگی اور اللہ نے بہت اس شخص میں جمع کر دیا تھا تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے اور نام بھی معلوم ہے ان کا کیا نام لینا انہیں امام امام حنیفہ رحمت رحمۃ اللہ سے بڑی جلد یہ امام صاحب رحمت اللہ کا کمال رہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہ بات اللہ نے علم کے ساتھ رکھی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے زمانے میں غیر معمولی علم دیا ہوتا ہے ان سب کا تعلق مخصوص قبائل سے ہی ہوتا ہے یعنی وہ قبیلے کے اعتبار سے معصومی ہوتے ہیں یعنی ہر کوئی حسد ہی کرتا ہے سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ بھی یہ بلند مقام عنایت فرمایا اور ان کے مخالفین نے جب تک انہیں کافر نہیں قرار دیا تب تک وہ دیا یہی حال امام حنیفہ رحمت اللہ کے اس وقت بھی تھا اور اب بھی یہی ہے تو امام حنیفہ رحمت اللہ کے منہ پہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری فکا اور آسم کی کراس یہ حق کی کرا جب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے یہ حق شاگرد تھے امام آسم رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ ڈلکے کی چوٹ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں یہ کوفہ میں جو دریا ہے نا اسکول کے پار بھی نہیں جائیں گے تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری کتاب پہ عمل کریں گے تو اسکول کے پار بھی جائیں گے انہیں یہ سان و کچھ ساری زندگی سننی پڑی اور اللہ نے جب قبولیت دی تو ایسی دی کہ امت کا اسی فیصد نبے فیصد حصہ سب کا سب امام حق رحمۃ اللہ علیہ کی کراط پہ قرآن پڑھتا ہے عربی کیا اور عصلی کیا جس حق کی کراط پہ اتنی ضد اور چڑ تھی کہ یہ کوفا کے خود سے پار نہیں جائے گی اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا اور امام و حفا اللہ علیہ کے بعد اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں دنیا میں حنفی لوگوں کی اکثریت نہ رہی تو یہ چیز ہوئی امام محمد رحمت اللہ سے بڑا امام رشید تھے تو بڑے محدث تھے انہیں بڑی چیز تھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے بس ایک ہی بات کی تلقین کرتے رہتے کہ ابو حنیفہ حدیث کے خلاف ابو حنیفہ حدیث کے خلاف تو جب میں آئے تو زیادہ لوگوں نے پوچھا نہیں لوگوں نے کہا یہ حدیثیں تو سنی ہوئی ہیں حضرت کوئی نئی چیز ہو تو آپ نے سنے تو وہ ایک دن جا کر رجلا کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنے شہیدوں کو لے کے اور کتابیں دھونے لگے صفا اٹھاتے تھے پھر دھو دیتے تھے پھر صفا اٹھاتے تھے دریا کا پانی ڈال کے اس کی روشنائی بہا دیتے تھے تو کئی لوگ آ جا رہے تھے آخر کسی نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ منیفا کسی کا کو دھو رہا ہوں یہ دنیا سے جتنی مٹے اتنی اچھی ہے یہ سب گمراہی ہے شدہ شدہ یہ خبر شہر میں پھیل گئی مسلمان پڑھنے لکھنے پہ جان دیتے تھے تعلیم کی تعلیم کی ہر قدر اس تعلیم کا یہ حال تھا کہ اس سے دو سو سال کے بعد بھی آخر جب نشا پور گئے ہیں تو وہ لمبا قصہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلی جنہوں نے میرا سامان اٹھایا میں سمجھتا تھا کچھ پرانے کپڑے ہیں بیچاروں کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میں نے دیکھا راستے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کی تفصیل پہ بحث کر رہے تھے کہ تمہارے تم نے تم نے کتنا پڑھا ہے اور میں نے کتنا پڑھا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت بڑے مبصرین ہیں تو حج پڑھے انہوں نے کہا آپ کو طالب علم ہے اس شہر کی علماء کو تم کیا جانو وہاں تو کھڑا رہ کے سننا پڑتا ہے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ان کی مجلس میں اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس تو شدہ شدہ یہ خبر الرشید تک پہنچی الرشید نے ان کو بلا کیا دربار میں اور نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے اس نے کہا اسی فکا کی کتابیں دھو رہا تھا کیونکہ یہ حنفی فکا دنیا میں گمراہی کرانے کا سبب ہے تو معمول الرشید نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے دھویا اور حنفی کو نے اس نے حدیث کی مخالفت کی اس نے کہا یہ مسئلہ ہے تو مامون رشید نے اپنی صنعت سے حدیث پڑھی اور اس نے کہا حضرت کا فتوا حدیث کے خلاف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی ہے وہ کرتے رہے کرتے رہے جب دوپہر ڈھلی اور وہ بھی مسائل بتاتے رہے اور یہ بھی احادیث پڑھتے رہے تو مامون رشید نے آ کر کے کہا اور بڑے سخت لفظ اس نے کہے اس نے کہا بٹے اگر تیری بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا نا تو میں دجلہ میں اس روشنائی کی بجائے تیری لاش بہا دیتا چل جاؤں نکلو یہاں تو مام الرشید میں پڑھا تھا امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث کو امام محمد رحمۃ اللہ سے فکا اس نے پڑھی تھی اس آدمی پر اقلیات کا بنتا بڑا جو فاٹک کھلا ہے علم کلام کا اور مسلمان اس میں آئے ہیں تو یہ آئے ہیں مامون الرشید سے مامون الرشید نے بتائی یہ بات ہے کہ خواب دیکھا تھا لیکن حقیقت میں موریز نے اور بہت سے اسباب لکھے ہیں مامون رشید کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کسی طرح علم کے ان ذخائر کو حاصل کیا جائے جو ہم سے پہلے کی دنیا میں تھے لوگ کیسے پڑھتے تھے تو اس کے لیے اس نے رابطہ کیا اٹلی اور وہاں جتنی پادریوں کی کتابیں اور یہ چیزیں تھیں اس نے کہا انہیں بھیج دو پادریوں نے جن چیزوں پر پابندی لگائی اور پادری ہمیشہ جس چیز کی مخالفت کرتے رہے وہاں مخالفت کا بھی ایک طریقہ تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا اور وہ یہ کہ وہ کتابیں پیش کی جاتی تھی پوپ کے یہاں اور پوپ ہمیشہ سے یہ عہدہ رہا ہے استنبول ان کا مرکز تھا تو پوپ جب بلاتا تھا اجلاس تو اس اجلاس میں وہ بحث ہوتی تھی کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اور پھر اجلاس جو کچھ منظوری دیتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا تو نے اس زمانے میں پابندی لگا سکی کہ یہ کتابیں نہیں پڑھ جائیں اسی طرح وہ پابندیاں لگاتے یہ ابن روش جو ہیں مسلمان السطفی ان کے متعلق کوپ نے منع کر دیا اس نے کہا پورے یورپ کی کتابیں کوئی نہیں پڑھے گا اور ابن رشد کی کتابیں پڑھنے پر پادریوں کو جو سزائیں ملی تھی ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ زندہ جلا دیتے کر کے آپ نے کوئی انگلینڈ گیا ہو آکسفورڈ گیا ہو تو آکسفورڈ میں ابھی بھی وہ مقام ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پادری کو فلان جرم کی سزا دی گئی تھی زندہ جلا دیا تھا یہ تو خیر ابن رشد کا دور تو بعد میں آیا ہے محمود الرشید نے وہ کتابیں منگوائیں اب جب کتابیں منگوائیں تو انہوں نے دار حکمت قائم کیا بغداد نے اور ان کا ان کتابوں کے عربی ترجمے کرو بس یہ ایک طرح کا فاٹک کھل گیا اور ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اتنی جلدی یہ عقلی علوم پھیلنا شروع ہیں کہ علم کلام کی مستقل ایک بنیاد پڑی علم کلام جیسے کہ کیا کہتے اس کو ہیں کہ وہ وہ کلام وہ علم جس کے ذریعے شریعت کو عقل ثابت کیا جائے نسائق کے عقل کی بنیاد صحابہ رضی عنہ سیدھے سادے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس چیز پہ غور کرو اس چیز پہ غور کرو اس چیز قرآن پڑ قرآن میں دو تین آیات چھوڑ دیں جو عقلی طور پہ اللہ کے لیے معاملہ ہے وہاں پر علم کلام کی مباحث ہے باقی قرآن سادہ زبان میں نازل ہوا کہ کوئی دیہاتی بھی اس پہ غور کرے تو اللہ ایمان لے آئے علم کلام اب جب کھلا ہے تو پھر جتنے مسائل پیدا ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوا جس نے حقیقی معنی میں عالم اسلام کی جھولے املا کر رکھ دی وہ اللہ کی صفات کا مسئلہ کہ بات اعلیٰ کی صفات کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہاں خدا کائنات کے ساتھ ہے یا اس سے الگ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے یا نہیں ہے عیسائی کے انسانی مبارک سے گزر چکے تھے اب جب وہ فلسفے کی کتابیں آئیں تو اس کے بعد اس اٹلی والوں نے ایک پیغام ساتھ بھیجا انہوں نے کہا یہ وہ کتابیں تھیں جنہوں نے عیسائیت کو برباد کیا تھا اگر معمول الرشید کی یہ خواہش ہے کہ سب ادوار سے بھیج دو تاکہ ان کا بھی دین خراب ہو لیکن ان کا کہنا کچھ زیادہ صحیح بھی نہیں تھا اور کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھا دونوں پہلو سے علم کلام نے مسلمانوں میں آپ مچا دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کوئی عیسائی آتا تھا ایک مجمع میں کھڑا ہو جاتا تھا ایک محدث حدیث بیان کر رہا ہے بیچارہ سیدھا سادہ آدمی حدیث پڑا ہوا کتاب آپ کو جاننے اور اسے کیا پتا اپنی یہ ایج پیج جو کرتے تھے وہ کھڑا ہو کے بولا اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خدا کی صرف ہے یا نہیں ان کا ہے تو اس نے کہا پھر اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے الگ ہے چھپ ہو کا بھی اللہ کی ہے اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو جو خدا بولا تھا وہ آواز کہاں گئی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا سے الگ ہے تو اس کا مطلب ہے دو خدا ہیں دو گیا سے پرستی کی جائے گی اتنے اکلی سوالات تھے اتنے اکلی سوالات تھے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہاں سے وہ فوٹ اور دراز ہوئی جس کی اصل بنیاد عثمان رضی اللہ کی شہادت کے وقت پڑی تھی عثمان اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اختصار خلاصے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں ایک گروہ ایسا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لڑکے تھے بچے تھے لونڈے جنہیں کہنا چاہیے وہ تھے اور نہ ان کی عقلیں اتنی پختہ تھی اور نہ ان کی تربیت ہوئی تھی نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا تھا اور بنیادی بات سب سے بڑی چیز ان کی طبیعتوں پہ جذباتیت کا غلبہ بس کسی مخالف کی نہیں سننی کسی کی بات برداشت نہیں کرنی صرف ہم ہٹتے ہیں اور ہمارے مخالفین سارے کے سارے کافی ہیں اس جذباتیت سے انہیں نے اور ان کا پہلا جو نشانہ بنا بڑی شخصیت دن علی اللہ السلام کی تھی یہ فارسی پیدا ہوئے ان سے پہلے اہل تشریح تھے عبداللہ ابن صبا بس یہاں سے عالم اسلام میں فرقہ بات کی ہوئی عبداللہ ابن صبا نے لوگوں کو یہ نظریہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ جو تھے ان کی شجازاد بھائی بنے جیسے ہارون علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شجازاد بھائی کو خلافت کیوں نہیں دی گئی حضرت علی رضی اللہ اور پھر اس نے نیا پیشہ چھوڑا اور اسی کا تم عجیب بات کرتے ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الزی پر عالق القرآن جس اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ کو اس جگہ پر واپس لے جائے گا جہاں سے اللہ نے آپ کو لیا ہے تو پوچھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے تھے لوگ کہتے تھے دنیا سے گئے تھے کہتے تھے قرآن کہتا ہے کہ اللہ واپس لے کے آئے گا اس لیے تم عقیدہ رکھو کہ قیامت سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہوں گے یہ تو تھی بڑی سیڑھی اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو کہا کہ عجیب بات ہے تم عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے اچھے تھے وہ دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے اور پھر اس کے بعد اس نے ایک نئی بات شروع کی اور اس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی دوبارہ آئیں گے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واپس نہ آئے اچھا آئے قرآن کی وہ پڑھتا تھا اور مطلب اپنے بات سے بیان کرتا تھا لوگ اب اس آئس کا کیا جواب دیں حقیقت اتنی سی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدینہ منورت مکہ مقدمہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں اللہ نے کہا کہ آپ دل کے رکھتا نہ ہو غمگین نہ ہوں پریشان نہ ہوں اے ہمارے نبی جس جگہ کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں ہم آپ کو واپس اسی جگہ پر لے آئیں یعنی یعنی مکہ کی بشارت اور اس نے اس کو بنایا ادھر اور جب یہ بات آئی کسی دن علی رضی اللہ عنہ واپس آئیں گے تو پھر دو تین پشتوں کے بعد پھر امام غائب کا عقیدہ آ گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن یہ امام ہیں جو غائب ہو گئے اور یہ واپس آئیں گے یہ پہلے سے چل رہے تھے دوسرا فرقہ ساتھیوں کا تھا انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ کو واپس کہنا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ نے کمال کا دل کمال کی قوت برداشت کے سچ میں ان سے کہا گیا کہ ان کا کچھ کریں تو انہوں نے کہا میں ہر چیز نہیں لڑوں گا جب تک کہ یہ فیصلہ کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے اس لیے بھی ان کا دل اپنی جگہ پہ مطمئن تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کئی جگہ پہ آئی ہے مسرد احمد وغیرہ میں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور آپ جب اٹھے جوتے پہننے کے لیے تو جوتے کا جو چشمہ تھا ایک ٹوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا چھوڑ دیا اور ریس پر ننگے پاؤں چلنے لگے ہم بھی ساتھ ساتھ چل پڑے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کے نازم ہونے پر میں نے کافروں سے جہاد کیا ہے اسی طرح اس قرآن کی تفسیر پر بھی ایک کو لڑنا پڑے گا جس طرح میرے ساتھ کافر پیش آئے ہیں اس طرح اس شخص کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے اسے قرآن کی تفسیر کو کرنا پڑے گا تو سہاور گئے کہ کون آدمی اس کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص سے فرناز ہوئی جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے تو لوگ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہنچا اور نے بشارت تھی تو سلی رضی اللہ نے کوئی خاص بات نہیں فرمائی گویا پہلے سے ہی پتا تھا کہ میرے پاس ایسے حالات آ جائیں گے جب وہ کسی تو راشد بنے حالات اتنے پڑے ان خارجیوں کے بعد اب جو عالمی اسلام میں نیا طبقہ پیدا ہوا جو زیادہ خطرناک تھا ان خارجیوں سے بھی اور کسی معنی میں کسی معنی میں شیعہ سے بھی اور فرقہ آہستہ آہستہ شیعہ اس اعتبار سے تو بڑھ گئے کہ عالمی اسلام میں اب تک کوئی فرقہ اتنا زیادہ طاقتور ثابت نہیں ہوا جتنے طاقتور یہ ثابت ہوئے کہ وہ اب تک موجود ہیں لیکن ایک اعتبار سے یہ معتزلہ جو تھے جب عقل کا رجحان بڑھا تو ایک طبقہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ شریعت کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ اگر عقل اس سے تسلیم نہیں کرتی ہم نہیں مانتے ان سے پوچھا گیا صفات انہوں نے کہا خدا کی صفات کو چھوڑ اسی کی ذات کا حصہ ہے ان سے پوچھا گیا قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان کا بالکل نہیں ہوگا ان کا کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے خدا کا کلام ان کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے تم جو پوچھتے ہو خدا کی آواز گئی تو ختم ہو گئی کلام اللہ کا مٹ جانے والی چیز ہے یہ تھے موت دلا اور یہ شروع ہوئے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے زمانے میں اور موت اب تک پائے جاتے ہیں اگرچہ ان کا نام مٹ گیا ہے لیکن بہت سی چیزیں جو موت کہتے تھے وہ لوٹ لوٹ کے آتی ہیں محتلہ نے انکار کر دیا اس بات کا کہ علیہ صلاح السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور ان کا ہم نہیں مانتے اب آج جدید دور میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو آپ وحید الدین خان صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجیے وہ کہتے ہیں علیہ صلاح السلام نے نہیں آنا انتقال ہو گیا ان کا ہو گیا جاوید غامدی صاحب ہیں اب ان کے لیکچر پڑھ لیجیے وہ بھی اس بات کا انتظار کرتے ہیں موت ضلع کا نام مٹ گیا مگر اعتزال اب تک باقی ہے اعتزال کا مطلب کیا مطلب اتنا تھا کہ حسن رسی رحمۃ اللہ آج کے حلقے سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے بحث یہ شروع ہوئی اصل میں عالم اسلام میں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب قابل ہے یا نہیں ہر ایک نے یہی بتلا دیا کہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہو جاتا توبہ کرے تو معاف ہو جائے گا معتزلہ اس پہ بہت سے لوگ آ کے پھنس گئے انہوں نے کہا اگر ہم اسے کافر قرار دیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے تھے کافر کا جنازہ نہیں ہوتا اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہے تو یہ ہماری عقل کے خلاف ہے کہ مسلمان بھی کبھی قبیلہ گناہ کر سکتا ہے یہ موتصلہ اور یہ خاصی دونوں ان کے نظریات اگرچہ شدید گمراہی پر مشتمل تھے لیکن ایسے ایسے عبادت گزار تھے پورا قرآن ایک ایک رقط میں رات کو کھڑے ہوتے پڑ گئے جسے جنازی رضی اللہ کی جس کارجی نے مارا ہے یہ کوئی معمولی عبادت گزار نہیں تھا اس کی عبادت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی عبادتیں ختم کی حسن رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میں نے اس جا کے کہا کہ تم نے میرے والد کو شہید کر دیا اور خلافت کو تم نے ہاتھ ڈال دیا اور میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا پاؤں کاٹ دوں گا کوئی پرواہ نہیں سب کرو جو کرنا ہے جب میں نے اس کے میں تمہاری زبان کھیڑ دوں گا تو وہ بالکل رنگ اپ ہو گیا اس کا اور سناٹا جسے چھا جاتا ہے اور سنگا حسن یہ نہ کر میں نے کہا کیوں حسن رضی اللہ کے دن مجھے خود تعجب ہوا اس نے کہا حسن اگر تم میری زبان کھینچ لو گے تو پھر اس کے بعد زندگی کیا رہے گی جب قرآن نہیں پڑھ سکوں گا تو پھر جینے کا کیا پائے یہ ہے وہ گمراہی کہ عبادت میں اپنی دنیا میں نظیر مثال نہیں رکھتے تھے اور عقیدے میں اتنے شدید گمراہ علی رضی اللہ عنہ جا کے شہید کر دیا یہ ہوتا ہے جب تربیت نہ ہو اور محض علم آ گئے نا تو پھر یہ نقصانات ہوا سکتے ہیں یہ موت کے ساتھ وہ گروہ اٹھا اس سے کہتے کبیرہ گناہ کا کہتے نہیں حسن مسلم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کی مسجد میں دو الٹے ہو گئے آپ ادھر ہیں ادھر بیٹھ کے بات کریں تو آپ دلوانا وہ ہم سے جدا ہو گئے تو موت کا مطلب وہ جو جدا ہو گئے یہ موتضلا نسنے کو مر گئے لیکن ان کے افکار اب تک پائے جاتے ہیں اسی لیے اگر آپ نے موتضلا کے افکار کو دیکھنا ہو تو ہمارے ہاں اب یہ نئی ایک تحریک شروع ہوئی ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے طلبا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے پرانے سے بس ختم ہو گئے نہیں ہے ایسی بات بھائی موتلا کا نام مٹ گیا ہے اب نہیں کوئی کہتا کہ موت زندگی ہے لیکن کتابیں ہوئی سکتی ہیں چیزیں ہوئی سکتی ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں جاوید غامدی صاحب کے یہاں سے کتابیں چھپ رہی ہیں نا یہ موت ضلع کے پرانے نسخے ہیں وہ ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں عقلی سطح پر اسلام پر اعتراضات پیدا ہوں یا نہ ہوں لیکن ہمارا بے فکر ہے وہ کہہ لیں معتزلہ نے کہا جی نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے کسی بھی فقہ کی کسی کتاب کو آپ اٹھائیں نا بڑے بڑے کتابوں کو ہر جگہ لکھا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے اور جو کافر اور مسلمان نہیں ہے دونوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہمارے نزدیک جو اسلام سے نکلا کفر میں چلا گیا کفر سے نکلا اسلام میں آ گیا درمیان کا کوئی درجہ ہمارے نزدیک نہیں ہے مومن فاسق ہو سکتا ہے گار ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے اتنا ہی بڑا کبیرا گناہ کرے ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے خودکشی کر لے ہم اس کے لیے دعائیں مفرت کریں گے جنازہ پڑھیں گے ایسا ثواب ہوگا وراثت تقسیم ہوگی اس کی بیوہ عزت گزارے گی یہ سب چیزیں ہوں گی کبیرا گناہ کا مرتکب کافر اس کی ایک مثال آپ کو دوں اب اس کے ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ یہ کتنے بار بار پلٹ کے کیسے آتی قادیانیوں کی جب تحریک چلی تو لاہوری مرزائیوں کا مسئلہ آیا لاہوری مرزائی جو تھے انہوں نے کہا جی ہم مرزا غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتے ہم تو مجدد مانتے ہم لوگوں کا موقف یہ تھا ہمارے قابل کا کہ انہوں نے کہا غلام قادیانی کو مجدد ماننا تو درکنار کوئی مسلمان بھی مانے تو قابل وہ تو ایسا بد وقت آدمی ہے یہی موقع نا جن لوگوں نے پچھوت کی تحریک دیکھی ہے سب جانتے ہیں یہ موقع ہوا تب بھی یہی موقف ہے یہی مسئلہ مولانا مودودی صاحب کے آئیں گے تو مودودی صاحب نے اس کے جو پتوا لکھا چھت گیارہ سال صاحب خود جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے نزدیک لاہوری جو ہیں یہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے بلکہ ان کا درمیان کا درجہ ہے یہ وہی چیز کی جو موتزلہ کہتے تھے اور یہ فتوا لکھا تھا جسٹس غلام علی صاحب جسٹس غلام علی اپنے طور پہ بڑے بڑے لکھے آدمی تھے اور اس پہ مودودی صاحب نے دستخط کیا اور لکھ دیا کہ جواب بالا میری ہدایت کے مطابق ہے گویا انہوں نے لاہوری مرزائنوں کو کافی قرار دینے کی بجائے انہوں نے کہا یہ درمیان کا برارتا ہے یہ تھے موجود موجودہ نے ہر چیز کو اکلن ثابت کرنا چاہا اللہ کی صفات کا جب مسئلہ آیا موجود نے صاف انکار کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گمراہی میں اور چیزوں میں چلتے رہے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آم جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے یہ وہ بحث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں یہاں سے امید نہیں ہے کہ آج شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت کی کچھ بات ہو سکے گی بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سننے والوں کے ذہن میں رہے کہ عالم اسلام میں یہ فرقہ وادیت ہوئی کیسے اچھا جب معتزلہ نے اور معتزلہ کا مقابلہ ہوا محدثین اور معمول معتزلی ہو گیا بڑا لکھا یہ پہلے سے تھا اور اتنا زبردست علم تھا کہ مورقین نے لکھا ہے جب اس نے حکم جاری کیا کہ میری مملکت میں جو جو آدمی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح مٹنے والا نہیں ہے یہ اس کی ہے ان سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں اور محمود رشید نے جن لوگوں کی گرفتاری کو امام احمد ابن حمبل احمد اللہ کے تھے اور امام احمد ابن حمبل احمد اللہ کی باتیں ابن کثیر نے سب نے نقل کی ہیں تعلیم میں مل جائیں گی کہ انہوں نے کہا جب مجھے کٹیاں لگائی گئیں اور جب مجھے زنجیریں پہنائی گئیں تو میں اللہ سے بات آ کے دعا کرتا رہا کہ اللہ میرا اور معمول کا آمنا سامنا نہ ہو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ ہوں کسی نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا اس نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ اتنے بڑے آدمی سے اس نے پڑھا ہے اور میں اس کے سامنے جا کر اس سے بحث مناظرہ کروں یا آ سکتے مجھے خبر ملی کہ ماموں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو میری جان میں جان آئی کہ چلو اب بعض والوں سے بات کر لیں گے امام احمد محبت رحمۃ اللہ علیہ نے جب جزے کھائے اور جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو اب محدثین کے ساتھ مظلومیت کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ ہو اسی لیے امام منیفا رحمت اللہ علیہ کو جب کوڑے پڑے اور عباسیوں نے امام ونیفا رحمت اللہ کو ظلم کیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو ان کے نے کہا جلدی سے جیل سے نکال کے گھر بھیجو اس لیے کہ جیل میں اگر انتقال ہو گیا تو پبلک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی اور عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا امام احمد ابن احمد اللہ کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ جب سزا دی گئی تو وہاں بھی اس لیے انہیں جلدی نکالا گیا کہ اس شخص کو جلدی بھیجو اگر جیل میں اسے کچھ ہو گیا تو یہ ساری کے سارے قسم کی داستانیں تھی محدثین کا پڑا بھاری ہو گیا اور عوام نے محدثین کو بہت اہمیت دینی شروع کی ایک طرف حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ایک طرف عقل کی باتیں تھیں موت ہر بات میں عقل ہر بات میں عقل ہر بات میں عقل کا پرچار کرتے تھے لیکن عوام ناس محدثین کے ساتھ ہوں گے اور موت کی اور امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ کی جو ٹکر لگی ہے اس نے تو بالکل صاف مسئلہ واضح کر دیا اور امام احمد ابن حمبل احمد اللہ علیہ نے عقیدے کو صاف صاف بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے معتدلہ کا فتنہ اس کے بعد بھی دوسرا اور اس کے بعد بھی چلتا رہا اور عالمی اسلام میں لوگ اس کشمکش میں پڑ گئے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت میں زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اللہ کی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ وہ سوالات تھے جو فلسفے نے اٹھائے تھے معتدلہ نے اسے عام کیا اور اللہ تعالیٰ نے امام احمد نحب الحمد اللہ کے بعد دو شخصیات عالم اسلام کو اور دی اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو پیدا کرتا رہا ہے اور ان میں بڑی شخصیت ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ موتدنی تھے خود اور ان کے والد اتنے بڑے محتدلی تھے کہ جہاں وہ محدثین کے حلقوں میں چلے جاتے تھے محدثین حقیقت بولتے بول نہیں سکتے کے مقابلے پل کو فلسفہ پڑھ رکھا تھا علم کلام کو پڑھ رکھا تھا یہ بیٹا جو ان کا تھا اس کو بلحسن شری اشری رحمت اللہ انہوں نے تیار کیا کہ یہ میرا بیٹا میرے باپ میرے قائم مقام ہو جائے گا ابو الحسن اشری رحمت اللہ نے پڑھا اور خوب پڑھا بہت سے اسباب تھے ان میں سے ایک سبب وہ خواب بھی بن گیا کہ انہوں نے جب موت کے عقائد کو زیادہ پڑھا تو یہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی جس چیز کو زیادہ پڑھتا ہے اس کے متعلق ذہن میں شکوک شبہات ایسی چیزیں جنم بھی لیتی ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے تو رحمت اللہ کے ذہن میں یہ ترس پیدا ہو گیا کہ ایک طرف حدیث ہے محدثین ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ جان پہ کھیل گئے یہ سب چیزیں انہوں نے کرنی اور ایک طرف میرے باپ ہیں کہ سب لوگ عقل عقل کی پرستش کرتے ہیں آخر مسئلہ کہاں ہے تو وہ اعتبار میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ خدایا مجھے صحیح راستہ کہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بات اشاعت بنوائی پھر دوسرے اشرے میں بھی یہ ہوا پھر تیسرے اشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے تو الحسن میں تمہیں ایک ایک چیز محتضلہ کی بتاتا کہ یہ لوگ کتنے گمراہ ہیں اور کیسے اس دین کو بدل لیں بہرحال ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی بڑے ہونے کی بات ہے کہ انہوں نے محض خوف پہ اعتماد نہیں کیا انہوں نے اس کے باوجود عقل سے کام لیا گھر آ کے ان کتابوں کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ چالیس دن تک وہ کسی سے ملے ہی اپنے گھر کے دروازے انہیں بند کر لیے اور باوجود اس کے کہ ان کا شوہا ہو چکا تھا اتنا کہ محدثین ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا اس لڑکے کو ہدایت کہیں سے مل جائے اور چالیس دن کے بعد وہ آئے خرداد کی جامع مسجد ہیں جہاں وہ پہلے سے خطیب تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اب تک تو میں موت بھی تھا اور آج سے میں اس عقیدے کو ایسے ہی پھینکتا ہوں جیسے میں اپنا یہ کرتا اتار کر پھینک رہا ہوں اور ان پر جو ڈبہ پہنتے ہیں انہوں نے پھینکا اور محدثین جو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے یا جو بھی اہل سنت کے لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ اور ابو الحسن اشرین رحمتہ اللہ علیہ نے موت کی ایک ایک بات کا رد کرنا شروع اب سمجھنے کی بات اب یہ بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے بل مقابل تھے نا تو نتیجہ یہ کہ جو متدلہ کہتے تھے عشری رد کرتے تھے جو عشری کہتے تھے وہ رد کرتے تھے یہاں سے علم کلام کا پہلا فرقہ شروع ہوا اور اسے کہتے ہیں عشری اسی لیے کہتے ہیں کہ تم عقیدے میں کیا ہو تو آدمی کہتے ہیں میں عقیدے میں اشری ہوں عشری کا مطلب یہ کہ میں معمول الحسن عشری رحمۃ اللہ نے جو عقیدے بتائے تھے ان کے پیروکار ہوں دوسرا کوئی ہے تم عقیدے میں کیا ہو تیسرا کہتا ہے میں چاقتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو جو عقیدے عبداللہ اس میں تباہ اور کشی نے متعین کیے ہیں میں اس کا ماننے والا ہوں تو فرقے بنا سکتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے اور اللہ اعلیٰ کو مزید اس بات کو نکھارنا مقصود تھا اس ساری بحث مباحث سے اور سارے جنگ و جدل سے اور سارے مناظروں سے جو ابو لسن اشریف اور موتِلہ کے درمیان ہو رہے تھے ابو الحسن اشری رحمت اللہ کے مناظروں مناظر بالکل ایک طرف الگ کر کے اللہ نے ایک اور شخص کو پیدا کیا اور ایسا شخص تھا اس نے اتنا بڑا کام کیا اور تاریخ کی نظر سے چل رہا یہ تاریخ کا اندازہ کوئی نیا نہیں ہے بہت بڑے بڑے لوگ تاریخ کی نظروں سے جائے یہ شاہ صاحب محدود بیلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے کمال کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے لیکن ان کے حالات دیکھو تو ایک سفا نہیں مل سکتا ایک دو سفے آدمی لکھ لے شاہ بلکہ صاحب رحمۃ اللہ نے تھے کون بس اتنا بتایا تو سید نے جیسے لکھ دیا کہ فلاں جگہ پہ پیدا ہوئے حضرت نے ایسے پڑھایا تھا اور صحیح بخاری پڑھائی معاش میں شہید رحمۃ اللہ نے وغیرہ وغیرہ ایک پیراگراف زیادہ بنا لیں گے دو بنا لیں گے کچھ پتا نہیں کون حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دو کلاقات کہ یہ خلفاشے کی دو سن کا سلسلہ جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ عرب کی کتابیں بھی دیکھ لو تحریر ہیں اس کی زندگی پہ دوسرے حضرت کے خلیفہ ثابت کر تھے یہ چشتی صابری جن سے سارے چلے ہیں اور ثابت کر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سفا نہیں ملتا کہ آدمی سوار ہو لیکن ان کی اللہ کے ساتھ نسبت کی قوت اتنی تھی کہ اللہ نے اس سلسلے کو عروج دیا اور چشتی صابری سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے لیکن یہ کہ کون اس کے بانی سے کیا تھا کچھ پتا نہیں چلتا یہ تیسری ہستی جو پیدا ہوئی جو اس سارے مناظرانہ ماحول سے الگ تھی بڑے ٹھنڈے مزاج سے غور کیا کہ کہاں پہ معتزلہ سچ کہتے ہیں کہاں پہ اشری سچ کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا تو ٹکراؤ تھا نا انہوں نے جو ہاں کرنی تھی تو انہوں نے نہ کرنی تھی انہوں نے ہاں کرنی تھی تو انہوں نے نہ کرنی تھی یہ تیسری شخصیت یہ تھی امام ابو منصور ماتری رحمۃ اللہ علیہ ماسریف جو تھا یہ سمرکند اس کے قریب ایک محلہ تھا اور یہ بڑی شخصیت وہاں پیدا ہوئی اور انہوں نے بس کچھ جانتے نہیں اللہ ہی جانتا ہے بس کیا ہستی تھی کچھ کچھ بھی نہیں نہیں پتہ ہی کیا حالات پہ چلتا انہوں نے چند ایک کتابیں تحریر کی اور ان میں سے ایک کتاب وہ تھی جو انہوں نے اس موضوع پر لکھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس میں انہوں نے شریوں کا بھی رس جگہ پر کیا ہے اور اس میں انہوں نے موت کا بھی رقص کیا ہے یہ مسائل جو تھے اب کیا ہوا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کلام کے دو بڑے سہارے بن گئے ایک معصولی بن گئے ایک اشری ہو گئے اور تیسرا جو بڑا بنا تھا وہ دائرہ ہو تھا جو محدثین کا امام احمد ابن اللہ علیہ اس میں سرفیل تھے تو نتیجہ یہ کہ پورا عالم اسلام اس وقت بھی اور ہمیشہ سے چار مختلف چیزوں میں رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا علم کلام میں تعلق ہو گئے کچھ تھے جن کا تعلق علم کلام میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ سے رہا وہ محدثین کا ایک مستقل مسلک ہے سعودیز جو ہیں یہ اب اس مسلک کی اشاعت کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام احمد ابن امبل احمد اللہ نہیں گئی تھیں اب انہوں نے اس میں شامل کر لی ہیں اور دو بڑے دھارے جس میں پوری امت تقریباً رہی ہے ان میں سے ایک اشری تھے جو امام الحسن اشری احمد اللہ آپ کے پیروکار تھے دنیا میں آپ کو اس وقت جتنے شافی نظر آتے ہیں جتنے مالکی نظر آتے ہیں ان میں سے بہت بڑی اکثریت اور کچھ حصہ حوں کا یہ سب عقیدے کے اعتبار سے ہیں اور جتنے حنفی تھے یہ سب معذری تھی امام منصور تھی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں علم کلام تو علم کلام میں ہم لوگوں کا عقیدہ مادریدیوں کا ہے اور ماتریدی اور اشری عقیدے میں ایک ہے بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں حضرت شاہ صاحب احمد اللہ اب اس مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں نا وہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اعمال میں دار و مدار کیا ہے عقل ہے شریعت اگر نہر عقل ہے تو عقل کے اعتبار سے چوری ناجائز ہونی چاہیے اور نماز جائز ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں موزہ نے کہا کہ عقل دار و مدار ہے عقل کی بنیاد پہ اور اسی کی طرف شیعہ بھی چلے گئے امامیہ اور انہوں نے بھی کہا کہ امام کا دار و مدار عقل پہ ہے عقل جس چیز کو اچھا قرار دیتی ہے ہم اچھا کہیں گے جس چیز کو برا قرار دیتی ہے برا کہیں گے شاعرہ کے پاس آئی یہ بات اشریوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک چوری بدکاری نماز روزہ سب برابر اگر شریعت یہ کہتی کہ نماز نہ پڑھو تو ٹھیک تھا نماز نہ پڑھتے شریعت نے کہا ہے اس لیے نماز میں حسن پیدا ہوا ہے شریعت نے کہا ہے کہ بدکاری نہ کرو تو ٹھیک ہے اس لیے نہیں کرتے اس لیے یہ گناہ ہے اگر شریعت نہ کہتی تو اس میں کوئی گناہ نہیں تھا نماز کو پڑھنا اور بدکاری کو رکھنا دونوں برابر ہے اب آئے مادریدیا دیا نے کہا کہ نہ تو سارا دار و مدار شریعت پہ ہے اور نہ سارا دار و مدار عقل پہ ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل درست کرا دیتی ہے شریعت بھی درست کرا دیتی ہے انسان کو کام کرنے چاہیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل بظاہر درست کرا دیتی ہے لیکن شریعت منع کر دیتی ہے کہ نہ کرو ہمیں شریعت کی پیروی کرنی ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل کہہ دیتی ہے کہ ہاں کرو لیکن شریعت کہتی ہے مت کرنا عقل کہتی ہے نہ کرو شریعت کہتی ہے کرو اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ایسے تو ماتریدیوں کا ایک الگ مطلب ہو گیا عشاعرہ کا الگ ہو گیا صاحب رحمت اللہ نے یہاں سے جو بحث شروع کی ہے وہ اسی بات پر کہ بنیادی طور پہ اعمال میں خوبی اور ناخوبی اعمال کا حسن جتنے عمل بھی انسان سے تاجر ہوتے ہیں اس کا حسن اور اس کی بدسورتی دونوں آخر کس کے تابع آتے ہیں عقل کے تابے یا شریعت کے کتابیں تو آپ نے دیکھ لیا عقل کی طرف موت چلے گئے شریعت کو مکمل اختیار نے دے دیا درمیان میں رہ گئے وجہ اس کی وہی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے نا اور اشری تو ایک دوسرے کا رد کرتے رہے ایک کونے میں بیٹھے تھے انہوں نے غور کیا اور اس پہ انہوں نے کہا اس کی ایک مثال صرف ایک مثال دیتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن تراوی کے لیے نہیں تشریف لائے مشہور حدیث ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے رات پتا چل رہا تھا تمہارے انتظار کا بھی سب چیزوں کا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ کی نماز کو تراوی کو فرض کر دیتا تو آپ کو اتنا اچھا لگا یہ نماز کا معاملہ عقل کی بنیاد پہ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا کو خدا کو جو چیز اچھی ہے کرنی چاہیے تھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کو چیز کرنی چاہیے تھی جو اس سے اچھی لگی ہے جو شریعت نے کہا کرنی چاہیے تھی خدا کے میں دوسری ہے تو تراجی کو ختم ہو جانا چاہیے دوسری طرف شاعرہ آ گئے انہوں نے کہا بس جو شریعت کہتی ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے شریعت کی بات ہے تراوی کی لیکن دیکھو رسول نے کس وجہ سے کہا کہ اللہ نے کرا دیا نبی کریم علیہ وسلم امت میں شرکت میں پڑ جائے گی امت کو تکلیف پریشانی اٹھانی پڑے گی ہر آدمی کہاں بھی شرکت تراوی پڑے گا اور قرآن سنے گا تو امت کو بچانے کے لیے عقل کا پہلو آ گیا نا تو انہوں نے کہا اس حق میں عقل کا بھی کچھ عمل دخل ہے اور کچھ شریعت کا بھی عمل دخل ہے شاہ صاحب احمد اللہ علیہ مثال کو لائیں اور بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں تو یہ تھا عالم اسلام اس فرقہ وادقت کی بیک گراؤنڈ اور یہ تھی آئندہ جتنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں اس میں بار بار آئے گا کہ شاعرہ کا مطلب یہ ہے ماتریدیا یہ کہتے ہیں موتضلا یہ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں امامیہ یہ کہتے ہیں تو میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے ان لفظوں سے آپ کا مطلب کیا ہے پھر باقی مباحث ان شاء اللہ آئندہ